جناب ابن شہاب نے کہا یہ نقل ہے اس تحریر کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ یعنی زکاة کے بارے میں لکھی تھی اور یہ آل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ تھی ابن شہاب نے کہا اسے مجھے سالم بن عبداللہ بن عمر نے پڑھوایا اور میں نے اس کو اسی طرح یاد کر لیا اور یہی وہ تحریر ہے جسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عبداللہ بن عمر اور سالم بن عبداللہ بن عمر سے نقل کروایا تھا اور حدیث بیان کی کہا جب اونٹوں ایک سو اکیس ہو جائے تو ان میں تین بنت لبون یعنی دو دو سالہ مادہ ایک 129 تک ایک سو تیس ہو جائے تو ان میں دو بنت لبون یعنی دو دو سالہ مادہ اور ایک حقہ یعنی تین سالہ مادہ ہوگی ایک سو انتالیس تک اور جب ایک سو چالیس ہو جائے تو ان میں دو حقے یعنی تین تین سالہ مادہ اور ایک بنت لبون یعنی دو سالہ مادہ ہوگی ایک سو انچاس تک جب ایک سو پچاس ہو جائیں تو ان میں تین عدد حقہ ہوں گے یعنی تین تین سالہ مادہ ایک سو انسٹھ تک جب ایک سو ساٹھ ہو جائیں تو ان میں چار عدد بنت لبون ہوں گی ایک سو انہتر تک جب ایک سو ستر ہو جائیں تو ان میں تین عدد بنت لبون اور ایک حقہ ہوگی ایک سو اناسی تک جب ایک سو اسی ہو جائیں تو ان میں دو عدد حقے اور دو عدد بنت لبون ہوں گی ایک سو نواسی تک جب ایک سو نوے ہو جائیں تو ان میں تین عدد حقے اور ایک بنت لبون ہوں گی ایک سو ننانوے تک اور جب دو سو ہو جائیں تو ان میں چار عدد حقے یا پانچ عدد بنت لبون ہوں گی جس عمر کا جانور بھی ہو لے لیا جائے اور چرنے والی بکریوں میں حدیث سفیان بن حسین کی مانند ذکر کیا اس میں ہے صدقے میں کوئی بوڑی یا عیب دار بکری نہ لی جائے اور نہ نر بکرا اللہ یہ کہ تحصیلدار زکات چاہے سننے ابو داود حدیث نمبر 1570